اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمر بن میمون نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کی نیت سے مکہ آئے اور ابو صفان امیہ بن خلف کے یہاں اترے امیہ بھی شام جاتے ہوئے تجارت وغیرہ کے لیے جب مدینے سے گزرتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام کیا کرتا تھا امیہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا ابھی ٹھہرو جب دوپہر کا وقت ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں تب طواف کرنا کیونکہ مکے کے مشرق مسلمانوں کے دشمن تھے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے جا کر طواف شروع کر دیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابھی طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا یہ کعبے کا طواف کون کر رہا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بولے کہ میں سعد ہوں ابو جہل بولا تم کعبے کا طواف خوب امن سے کر رہے ہو حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس طرح دونوں میں بات بڑھ گئی پھر امیہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا ابو الحکم ابو جہل کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو وہ اس وادی مکے کا سردار ہے اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر تم نے مجھے بیت اللہ کے طواف سے روکا تو میں بھی تمہاری شام کی تجارت خاک میں ملا دوں گا کیونکہ شام جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو مدینے سے جاتا ہے بیان کیا کہ امیہ برابر سعد رضی اللہ عنہ سے یہی کہتا رہا کہ اپنی آواز بلند نہ کرو اور انہیں مقابلے سے روکتا رہا آخر سعد رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آ گیا اور انہوں نے امیہ سے کہا چل پرے ہٹ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے متعلق سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ تجھ کو ابو جہل ہی قتل کرائے گا امیہ نے پوچھا مجھے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تجھ کو تب تو میاں کہنے لگا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتی پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں میرے یس ربی بھائی نے مجھے کیا بات بتائی ہے اس نے پوچھا انہوں نے کیا کہا امیہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ ابو جہل مجھ کو قتل کرائے گا وہ کہنے لگی اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات زبان سے نہیں نکالتے پھر ایسا ہوا کہ اہل مکہ بدر کی لڑائی کے لیے روانہ ہونے لگے اور امیہ کو بھی بلانے والا آیا تو امیہ سے اس کی بیوی نے کہا تمہیں یاد نہیں رہا تمہارا یہ سربی بھائی تمہیں کیا خبر دے گیا تھا بیان کیا کہ اس یاد دہانی پر امیہ نے چاہا کہ اس جنگ میں شرکت نہ کرے لیکن ابو جہل نے کہا تم وادی مکہ کے رئیس ہو اس لیے کم از کم ایک یا دو دن کے لیے ہی تمہیں چلنا پڑے گا اس طرح وہ ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لیے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو بتیس